یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا ان سے محمد بن ابراہیم بن حارث نے ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے ان کا ایک دوسرے صاحب سے ایک زمین کے بارے میں جھگڑا تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے واقعہ بیان کیا انہوں نے جواب میں فرمایا ابو سلمہ کسی کی زمین کے ناحق لینے سے بچو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ایک بالشت کے برابر بھی کسی نے زمین کے بارے میں ظلم کیا تو قیامت کے دن سات زمینوں کا توق اسے پہنایا جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو پچانوے